بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے آیت ان اللہ وہ حب المتحرین جو آج خود کا موضوع ہے توبہ استغفار توبہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین اعمال میں سے ایک عمل دوستو توبہ ہے توبہ کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے توبہ کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں پلٹ آنا واپس لوٹ آنا آپ کسی طرف جا رہے ہیں آپ کو کسی بات کا احساس ہوا کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے جانا ہم کو دبئی تھا راستہ ہے راستے الخیمہ تھا آپ کو احساس ہو گیا آپ پلٹ کر کے صحیح راستے پر آ جائیں اس کو اصل میں کہا جاتا ہے توبہ اور شریعت کے اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں انسان کو شیطان نے یا اس کے نفس امارہ نے اگر اس کو گناہوں اور برائیوں پر کے راہ پر ڈال دیا ہے اللہ تعالی کے ڈر اور خوف سے دوبارہ نیکی کی طرف اللہ کے رسول کی فرما برداری کی طرف پلٹ آئے اور دل میں ندامت اور شرمندگی ہو اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا شریعت میں اس کو کہتے ہیں توبہ یعنی برائی اور غلط چیز کو چھوڑ کر کے نافرمانی سے وعدہ کر شریعت کی پابندی اللہ اس کے رسول کے و فرما برداری کرنے لگیں اور نیکیوں کی پابندی کریں اسی چیز کا نام ہے توبہ اللہ حرب العالمین کے ہاں توبہ بڑی محبوب بڑا محبوب عمل ہے توبہ کے تین ارکان ہیں ان تین چیزوں کے بغیر انسان توبے کی فضیلت سے مالا مال نہیں ہو سکتا نمبر ایک انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو کبھی انسان پولیس کے ڈر سے کسی کے خوف سے برائی چھوڑتا ہے اس کو توبہ نہیں کہیں گے انسان کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر ہو اور اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ واقعی میں نے کی فرمانی کی انسان کو یہ احساس ہو یہ پہلا رکن ہے نمبر دو انسان جو برائی کر رہا ہے اس کو اس سے وہ چھوڑ دے بعد آ جائے ایسا بھی کہ برا برائی بھی کر رہا ہے ساتھ میں توبہ بھی کرتا رہے اور کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں تو کان پکڑ لیتے ہیں اور لیکن برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کا فضل حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو گناہ سے جس گناہ سے توبہ کر رہا اس کو ترک کر دے نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے عہد کر لے پکا ارادہ کرے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ برائی ہم نہیں کریں گے اس کے باوجود اگر شیطان کرا دے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رب العالمی نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ایک مقام ہے سورہ پاہا فرمایا وہ تاب صالحا ثم سواد اللہ فرماتے ہیں وہ ان غفار ہوں میرے بندو ہم غفار ہیں بے انتہا تمہارے گناہوں کی مفرت کرنے والے ہیں لیکن سب کے نہیں لمن تابا جو باز آ جائے وہ آمنا انسان اپنے ایمان وہ اسلحہ اور انسان اپنی اصلاح کر سب تھا اور آئندہ گناہ کرنے کا برائی چھوڑ کر کہ نیکی کے راہ پر ہو تو ضروری ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا تھا اس کو ترک کرے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے تب اللہ تعالیٰ کے ہاں شرعی توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے توبہ کے بڑے فوائد ہیں دوستو جن میں سے چند ایک نمبر ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے ان انب یحب بھی اللہ بہت پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا محبوب بنا لیا تو یاد رکھو حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کو میں نے اپنا محبوب بنایا پھر اس کے ہم کان بن جاتے جس سے سنتا ہے آنکھ بن جاتے ہیں جس سے دیکھتا ہے ہم پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے آنکھ کان ہاتھ پیر ہر چیز کو ہم وہیں استعمال کرنے دیتے ہیں جس میں ہماری زیدہ اور ہماری خوشی ہو ہر ایسی چیز سے ہم اس کو محسوس کر لیتے ہیں جو انسان کو ہر عرب سے ناراض کرنے والی ہو اور عرب کو ناراض کرنے والی اور جس میں اسے گناہ اور برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو تو یہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں رب العالمین یہ فرمایا ان مل پینا جس روایتوں کا امام زہبی رحمت اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے سامنے سے ایک تابعی ایک انسان نظر آیا جو بڑی برائیاں کرتا تھا لیکن لوگوں نے بتایا حضرت یہ کل تک تو بڑا برا کام کرتا تھا لیکن اب توبہ کر کے بڑا نیک اور صالح انسان بن گیا حضرت ابو عبداللہ بن مسعود دوڑے اس کو گلے لگایا لاڈ پیار الفت محبت کی لوگوں نے کہا یہ کیوں کہا توبہ کرنے کے بعد اللہ کا محبوب بن گیا تو عبداللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے محبوب سے گلا مل انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم محبوب بنے تو سب سے پہلے دوستو توبہ نمبر دو توبہ کا دوسرا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو جاتے ہیں اس کی روایت متفق اس کا اندازہ علیہ روایت سے ہو سکتا ہے جس میں نبی علیہ السلاط اسلام نے ساتھ میں اے لوگوں لله اسد تو لتوبه تو بت اب دے ہی نہ یا تو بے آپ نے اس کی تشریح دی فرمایا ایک انسان مسافر جسے اونٹنی لے کے جا رہا ہے اونٹ ہی پر اس کا سامان ہے پانی ہے کھانا ہے بستر ہے ساری زندگی کے سامان سفر میں جو گزارے کے لیے چاہیے سب اس نے اونٹنی پر ڈال رکھا ہے چلتے چلتے تھک گیا گرمی کا موسم تھا ایک بڑا ہرا بھرا سائے دار درخت نے بنایا اس درخت کے نیچے اتر کر کے آرام کرنے لگا لیکن سامان نہیں اتارا کیونکہ سوچا ابھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جانا ہے تو سامان اتارنے کی کیا ضرورت ہے پورا سامان اس نے اونٹ پر اونٹنی پر رہنے دیا اور لے کر کے سو گیا لیکن غلطی کیا ہوئی اونٹنی کو باندھنا وہ بیچارہ بھول گیا بالکل بے خبر سویا اور اونٹنی دیکھی کہ ہم کھلی ہوئی ہیں سارا سامان لے کر کے اونٹنی غائب ہو گئی جب اٹھا تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب اب بڑا پریشان ہوا کچھ آگے گیا کچھ پیچھے گیا دائیں بائیں چاروں طرف دوڑ کر کے گیا اور کہیں اونٹنی نہ ملی تو زندگی سے بالکل مایوس جب میرے بلیے مرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے آیا درخت کے نیچے بیٹھا موت کے انتظار میں اور لیٹا اس کی نیچ لگ گئی تھوڑی سے جب اٹھا تو اس کی اونچنی پورے سامان کے ساتھ جو انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا ہاں، اس نے دیکھا سارا سامان لے کر کے اونچنی دوبارہ کھڑی ہے نبی رہے فرماتے فرماتی جو بندہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اور زندگی سے مایوس تھا جب اس نے اپنے سامان کو دیکھا کہ اتنی کو لڈا لڈایا موجود ہے اور اتنی سامنے کھڑی ہے یہ خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور کہتا کیا ہے اللہ انت ابدی وانا ربو کا اسے کہنا یہ چاہیے تھا خوشی میں اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا مسکین بندہ ہوں لیکن یہ کہنے کے بجائے اس کو یہ احساس نہ ہوا کہ زبان سے کیا گھیرا ہے بالکل پلٹ دیا اللہ انت ابدی وانا ربو اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ ہے اللہ نے نمایا اے لوگ وہ انسان اتنا خوش ہو گیا کہ اسے یہ احساس نہیں کہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے آرف میں اللہ اللہ کی قسم اگر گنہ گار بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ اس سے خوش ہو جاتا انسان نمبر تیس اگر انسان توبہ استغفار کر لے تو تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا کہ وہ تو اللہ جمین المؤمنون تفلحون اے مومنو تم سارے کے سارے لوگ توبہ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا حشر کمر قیامت ہر جگہ دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کیا وہ تو جمی یا مومنون اے مومنو سب کے سب تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ نے ہاں، یہ کامیابی کی گارنٹی دی ہے اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین ہاں، ہاں، انسان کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ جب اس کی توبہ قبول ہو جائے حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو چالیس دن تک بائی کا تلیہ رسول نے کر رکھا تھا چالیس دن کے بعد جب توبہ قبول ہوئی اور نبی رہ کی خدمت میں آئے بس نبوی کے اندر پورے مدینے کے لوگ اونٹ پڑے ان کو مبارکبادی دینے کے لیے اللہ کے رسول کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا اے کاب ابن مالک تمہارے رب نے تمہارے اوپر اتنا کرم اتنا ہاں، فضل کیا کہ سن اب سر بے خیر یوم مر علیہ کا ملدا والا دت کا ام تم نے کیا سمجھا ہے آج کون سا دن تیرے لیے اب سر ہر جاؤں یوم مر علیہ کا ملدا والا دت کا امکان ایک دو دن نہیں جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کر کے آج تک اتنا خیر و برکت کا دن اللہ نے تیرے اوپر نہیں حاضر کیا سب سے خیر و برکت کا دن خیر برکت کا موقع اگر تمہیں اللہ نے جب سے تیری مانے جنا اور آج تک سب سے خیر و برکت اور خوشی فرحت اور مسرت کا دن جو ہو سکتا ہے وہ آج کا دن ہے جس دن رب نے تیری توبہ قبول کر لیا چوتھا بڑا فائدہ میرے بھائیوں یہ بھی ہے اگر انسان سد کے دل سے توبہ کر لے سد کے دل سے توبہ کر لے تو بسا اوقات اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کے برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو فضیلت نصیب ہو جائے قرآن پاک سورح فرقان کی اللہ اللہ حسنات صحیح مسلم سنن ترمیدی مرشد احمد بن حنبل کی روایت ابو درگ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہم کو بلایا اور فرمایا اے ابو دھر اے ابو دھر یاد رکھنا ہاں، انی لعارف آخر رجل من و جن میرن دخولن الجنہ اللہ نے میرے رب نے آج مجھ کو یہ بتا دیا حیرا ابھی ابھی سبرائیل امین خبر دے کے گئے سب سے آخری انسان جہنم سے کب نکالا کون ہے اور آخر میں سب سے آخر میں جنت میں جانے والا کون ہے وہ میرا بندہ وہ اللہ کا بندہ جو عرصے طرح تک جہنم میں چل رہا تھا سارے گنہ گاروں کی مغفرت کر کے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا تھا ایک بندہ آخر میں تھا اور اسی کو نکالا اور سب سے آخر میں جنت اس کو داخل کیا معلوم ہے کون یا رسول اللہ آپ بھی بتا سکتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو فرشتوں کو حکم دیا اس کو جہنم سے نکال کر کے لاؤ اور اس کے جتنے بڑے بڑے گناہ دنیا میں کیا تھا سب کو ایک سائڈ پر رکھ کر کے چند چھوٹے چھوٹے گناہوں کو رکھو اللہ اللہ فرشتوں نے سارے پورے بڑے بڑے بڑے گناہوں کو الگ کر دیا اور چھوٹے گناہوں کو سامنے رکھا اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے گناہ ہیں گندہ سوچتا ہے کہ اگر کہہ دوں گا میرے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لوٹا دے جہان اس لیے بندہ آگے کی سوچا تیرے گناہ ہیں اللہ ہاں ہیں تو میرے گناہ بڑا پریشان کیا کا آدمی نے تیرے اوپر ظلم کیا کیا کسی دوسرے کے گناہ تیرے نے ہمارے بار میں رکھا بندہ سوچتا ہے کہ یہی بہتر ہے انکار نہ کریں رب بہرار ہو گیا ہے اللہ فرماتے فرشتوں کو اچھا ایسا کروں یہ جتنے گناہ چھوٹے چھوٹے اقرار کر رہا ہے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو اللہ اللہ ہو الرحمین ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو جب ایک گناہ کے بدلے نیکی دی گئی اور گناہ ختم ہو گئے تو اللہ سے بندہ کہتا ہے یا ربی اراحا شیالم لم رہا ہونا میں نے تو بہت سارے بڑے بڑے گناہ کر رہے تھے فرشتوں نے نوٹ ہی نہیں کیا پہلے دن چار کر رہا تھا اب کیا کہتا ہے یا ربی فعل تو کیا ہونا میں نے بہت سارے گناہ بڑے بڑے کیے تھے لیکن فرشتوں نے نوٹ نہیں کیا وہ کہاں چلے گئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ذر فارغ کہتے اتنا بیان کیا تو نبی فراستان اتنے ہنسے کہ دندار مبارک اور تلوا آپ کا نظر آنے لگا کہنے لگے آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اگر کبھی گناہ کا اقرار کروانا چاہے تو ایسے انداز سے بھی کروا لیتا ہے بندہ بڑا مایوس ہوا بہرحال جب لا کے رکھا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے برائیوں کے بدلے نیکیاں دی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے رب کی مہربانی اللہ من تابا وہ آمنا وہ صالحا جس انسان نے دل سے توبہ کر لیا نیک عمل کیا تو اس کے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے کیوں ایک عرصے تک سدا کاٹ چکا ہے اللہ رب اس کی نیکیوں کو بھی بس برائیوں کے نیکیوں میں تبدیل کر دے لیے اللہ نے فرمایا وہ کان اللہ غفور اور رحیمہ یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ سب سے بڑا مفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اکول کو لہٰذا سفر اللہ من کل دم بھی وہاں تو بھی گئی الحمد للہ وقفا وقفہ اللہ بعد یہ تو ہے میرے بھائی توبہ کا معنی اور توبے کے فوائد نمبر دو توبہ اگر کوئی انسان کر رہا ہے کتنا بڑا بھی مجرم ہو جتنا بڑا بھی گنہگار ہو اگر سکھ کے دل سے توبہ کر رہا ہے تو دوسری چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کبھی اس کے پرانے گناہوں کو یاد کرا کر کے اس پر تانا اور تنگ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمارے یہاں ہے سو چوہے کھا کر کے بلی ہٹ کو گئی تو کون سی ہادی بن گئی ہماری نگاہ اس کے پرانے کردار پر ہوتی ہے یہ سب سے بڑا عیب ہمارے اندر ہے جس کی کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی اللہ اس سے محبت کرے اللہ اس کو محبوب بنائے اور ہم اپنے حوث اپنی حسد کی وجہ سے اس کے پرانے گناہوں کو یاد دلا کر کے اس کو شرمندہ کریں اور مجلسوں میں ذلیل کریں اللہ تعالیٰ اس کو قطار نہیں پسند کرتا حضرت یوسف یوسب الحسرات کا اسوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا کس قدر ظلم کیا سگے بھائی کے ساتھ لیکن جس دن یوسف علیہ السلام شام کو اللہ نے عزت دیا اور سارے بھائی سامنے آئے اور بھائی خوف پتا نہیں یوسف ہمارے ساتھ اب کیا کرے گا حضرت یوسف نے کیا کہا لا تفریح آ کے مل چاہیے ہم پرانے گناہوں کو یاد پلا کر کے تم کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ یہ اسو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب ہے لا تصریف آ رہی کو آج کوئی نقطہ چینی کوئی ایپ تو تمہارے اوپر ہم نہیں کرتے بس بلکہ ہم تو کیا کہتے ہیں یا تو پھر رہا تم الراحمین وہ ارحم الراحمین ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ جتنا تم نے ظلم کیا ہے اللہ ہمارے بھائیوں کے سارے گناہوں کو مات وہ ارحم الراحمین اور ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی کائنات میں نہیں ہے نبی علیہ السلام رمضان کا مہینہ ہجرت کے دسویں سال جب آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور چاروں طرف سے مکے کا گھیراؤ کر لیا گیا اور اس کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بیٹی پر تیر چلا کر کے حمل کو ضائع کیا تھا آپ کی سطح کو شہید کیا تھا آپ کو وطن سے نکالا تھا ہر قسم کے بڑے بڑے مجرم تھے اسلامی فوج چاروں طرف سے گھیرے ہوئے آپ اٹھنی پر سوار پوچھ رہے تھے بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا یہ ہے نبی کا اسوا رحمت اللہ عالمین کا اسوا جس کی ہم امتی ہیں نبی کو ہمارے اندر آنا چاہیے کبھی انتقام کا بدلے کا جذبہ نہ ہو کسی کے گناہ کو یاد کر سکتے اسے سلیل کرنے کا مادہ نہ ہو نہ نے پوچھا اے مکے والو بتاؤ تمہارا کیا آچار ہے میں کیا سنوں گا آج چاروں طرف سے ہماری فوج نے تمہیں گھیرے میں لے رکھا ہے نہ تم میں سے کوئی بھاگ سکتا ہے نہ مقابلہ کر سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا جب آپ نے پوچھا تو سارے آپ کے دشمنوں نے سر نیچے کیا بس آپ سے تو رحم کی امید ہے آج میں چاہ ہماری تمہاری مثال وہی ہے جو ہمارے بھائی یوسف ان کے بھائیوں کی مثال تھی جیسے ہمارے بھائی یوسف نے انتظام نہیں لیا معاف کر دیا ہم بھی تمہیں معاف کر دیتے ہیں ہم تم میں سے تم میں سے کسی سے بتا رہے ہیں مد کر رکھا انتقام لینا تو دور کی بات ہے ہم نے ایسے معاف کیا کہ تم میں سے کسی کو قیدی بھی نہیں بناتے سب کو حرف اسی وجہ سے نصر اللہ اللہ دین افواجا گروہ در گروہ چاروں طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا کر دے ایک تیسری آخری چیز اور ہے دوستو وہ بھی یاد رکھو اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے تو ہم میں سے ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو بنا کریں سمجھائیں اگر بات نہیں آتا تو دعا کریں اللہ اللہ ہمارے اس مسلمان بھائی بہن کو توبہ کرنے کی توفیق فرما دے یہ ضرور دعا کیا کریں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن میں سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام حضرت عبداللہ عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑی پیاری نشان اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے صحابی ہے عمر پارو ان کے دربار ان کے مجلس میں شام کا ایک آدمی آتا تھا بڑی پابند جو تھا دادا ٹائپ کا چودھری پورے محلے پر حکومت کرنے والا بڑا زوردار تھا آتا تھا اچانک وہ غائب ہو گیا مہینے دو مہینے سال دو سال گزر گئے وہ پلٹ کے امیر المومنی کے پاس نہیں آیا پھر ایک دن عمر ابن خطاب نے کہا ماں باپر تھا وہ شامل انسان جو برابر آیا کرتا کہاں چلا گیا نظر نہیں آتا تو اس دن مجلس میں کچھ شام کے لوگ آئے ہوئے تھے کہا مل بولے اس کو چھوڑیے چھوڑیے کہا کیا ہوا کہا وہ تو بغیر شراب کے سوتا ہی نہیں چاہیے شراب کے نشے میں مست رہتا ہے بڑا بے دین نکل گیا لوگ کہتے عمر کے مجلس میں بیٹھتا تھا کہ جی۔ بڑا بدماش نکل گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاتب کو بنایا اللہ ذرا قلم لو کاغذ رہا یہ اس وقت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر ابن الخطاب الا فلان ابن فلان پورا لکھا اور لکھنے کے بعد کہا کہ احمد اللہ علیہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم دوسنا کرتے ہوئے تیرے پاس ایک چٹھی لکھ کے بھیج دیں اللہ اکبر اور سورت غافر کی ابتدائی دعا چاہیے جس میں حامین تنظیر من اللہ العزیز العلیس غافر الزم وقابل التوبی شدید لقابل التوب لا الہ الا ہو ویلہ المسیر یہ دو آیتیں لکھ کر کے بھیج دیا جس میں کیا ہے غافر الزم اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے قابل توبے آئندہ گناہ کرو تو توبہ قبول کرنے والا ہے ضلع کا اگر نہ فرمانوں کو عذاب دینا لگے تو اتنا بڑا کوئی عذاب نہیں دے سکتا اور ضد طول ہے اور اللہ بالکل بے نیاد ہے رحم کرنے لگے تو کوئی روک نہیں لا الا اللہ لیٹر لکھا اور کہا لے جا کر کے اس کو دے دو اللہ اکبر جب لے کے جانے لگا تو سارے حاضری سے کہا اللہ علیہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ میرا یہ لیٹر پاتے ہی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب کر دے دیکھا یہ ہے وقت گیا کاتب لے گیا اس شرابی کو پکڑایا شرابی کس کا لیٹر امیر المومنین کا ہے پڑھا ہاں، تو بار بار ہی رہتا ہے دم پھر وہ قابل تو میرا رب وہ ہے جو پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے قابل توبے آئندہ توبہ گناہ ہو جائے تو توبہ قبول کرتا ہے کتنا خیر و برکت رہے والا میرا رب ہے بار بار پڑھتا ہے روتا ہے اور دو صحاب کرام اور فاروق مجلس میں کہ اللہ میرے اس شرابی مسلمان بھائی کو ہدایت دی اللہ ہوگا اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے یہ ہمدردی اسوا تھا فوری طب روتا ہے توبہ کیا وہاں سے لوگ آئے تھا امیر المومنین وہ تو پتا نہیں آپ نے کیا لکھ کر کے بھیج دیا پڑھا ہلا ہلا کر کے رو رہا تھا اور آج تو میں علاقے کا سب سے بڑا شریف انسان بن گیا ہے پھر امیر المومنین نے بڑی اچھی بات کہی جو سنانا تھا آپ لوگوں دیکھو ادھر آئے تم جب تم دیکھو کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی کوئی گناہ کوئی برائی کر رہا ہے اس کے پیر لبش کھا گئے ہیں اور شیطان اس پر کہانی مار گیا ہے تو اس کو برا بھلا کہنے کے بعد حسد دور ہو اس کو سیدھے راہ پر لانے کی کوشش کرو نمبر دو وہ بس ہو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توفی توبہ کی توفیق کی دعا کیا کرو نمبر تین اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ اس کے دل میں توبہ کرنے کا جذبہ پیدا کر دے آگے کیا کہتے ہیں اس کی برائیاں اور اس کو کر کے اس پر طرح طرح کی تنقید کر کے خبردار شیطان کو مزید موقع نہ دو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے استغفار کرنے والا بنائے اپنے گنا گناہوں برائیوں کے احساس کرنے والا بنائے العالمین ہم نے جو بیمار ہو کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو طرح طرح کی برائیوں میں ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے ارحال مین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ ان کے آمان و اصحاب کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما انیک امال کی توفیق دے وہی کام ہے جس میں اللہ آپ کی رضا ہو ہو اور قوم امت کا بھلا ہو اور خاص طور سے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے شیخ سلطان کا اللہ تعالیٰ انہیں ہر ہر بلا آفت ہر مصیبت سے بچا لے العالمین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی امت کی بھلا قوم اور وطن کی خیر ہے تحال فوجی جو مقابلہ کر رہے ہیں باطل کا باطل کا مظلومین کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرما انہیں فتح عطا فرما ان میں جو شہید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شہادت اولیا کا مقام عطا مرتبہ عطا فرما ارحال عالمین دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ارحال عالمین جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت عصمت عفت کی حفاظت فرما اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء ولمن کرے بج یہ کم لکم تدک کرون ود کرد کورکم ود اوہ تجیب لکم و